بندی کی میں بنا ہے ہے ہے ہے قلب اس زمانے کے اعتبار سے لشکر کو حبیس کہا جاتا تھا جو پانچ حصوں پر مشتمل تھا میمنا ہے میسرا ہے قلب ہے اور ساکہ ہے یہ پانچ حصوں پر مشتمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو لشکر کی صفیں بنائی مقاعدہ للقتال کا یہی معنی ہے کہ آپ لشکر کی سب بندی کر رہے تھے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا سمیع لکلش ہے علیم بکلش ہے اللہ سب کی باتوں کو بھی سنتا ہے اللہ سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے از ہمت تو فتح جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے مینکن تم سے انتفشا لا کہ وہ بزدل ہو جائیں مسلمانوں کی دو جماعتیں اوس اور حضرت جو انصار کے بڑے بڑے قبیلے تھے ان قبیلوں کی دو شاخیں تھیں بنو سلمہ اور بنو حارثہ جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا تو پھر ہمیں بھی واپس ہی جانا چاہیے لیکن فرمایا واللہ ولیہما اللہ ان کا حمایتی ان کا مددگار کہ وقتی طور پر تو ان کی طبیعت میں ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے پھر ان کو اسی طرح صوبات اور استقامت عطا فرمائی لیکن عہد میں مسلمانوں کو شکست ہوگی کیوں شکست ہوئی کہ پہلے جو گزرا ان تصویروں و تتقو کو اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو تو کافر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے لیکن جنگی عہد میں تم سے صبر نہ ہو سکا اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں تکلیف ہوئی کتنی تکلیف ہوئی صحابہ کرام کی ستر صحابی شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا یہ کیوں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس آدمیوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی پہ مقرر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں تم یہ دیکھ لو کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگر تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو کافر مار رہے ہیں ان کی ٹکا بوٹی کر رہے ہیں پھر بھی تم یہ جگہ نہ چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کے مطابق اس مقام پہ پچاس صحابہ کو مقرر فرمایا جب صحابہ نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے ابتدا ان فتح ہو گئی ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ان صحابہ نے کہا کہ جی جب فتح ہو گئی اب ہمارے یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہم واپس جاتے ہیں لیکن ان کے امیر تھے عبداللہ بن جوبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو اگر ہماری ٹکا بوٹی کریں پھر بھی جگہ کو نہ چھوڑنا پھر تم کیوں چھوڑتے ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن فتح ہو گئی ہے اس لیے ہم نیچے اترتے ہیں اب وہ تقریباً چالیس آدمی یہ تو اس مورچے کو اس پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے دس صحابی رہ گئے خالد ابن ولید جو مسلمان نہیں تھے اس وقت خالد ابن ولید دوسری جانب سے پھر کر گیا پیچھے سے حملہ کیا پہلے تو ان دس صحابہ کو شہید کیا وہ دس صحابہ شہید ہوئے پھر ستر صحابی اور شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی فرمایا دیکھو تم نے صبر بھی نہیں کیا تم نے تقوی بھی اختیار نہیں کیا اے تمہیں شکست ہو ان تصبرو و تتقو لا یضرکم یزرکم شیعہ اگر صبر کرو تقوی اختیار کرو پھر کافر تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکیں گے لیکن جنگی عہد میں تم نے نہ صبر اختیار کیا نہ تقوی اختیار کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں شکست ہوگی وَعَلَى اللہ فلی تو من اللہ ہی پر توقل کریں ایمان والے اسی پر دوسرا منظر و ان تصبرو و تب ہو صبر کرو تکوا اختیار کرو اے دیکھو والوں بدرے البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں بدر کے میدان میں بدر اصل میں ایک کنواں ہے ایک شخص اس کا نام تھا بدر اس کے نام پر وہ کنواں وہاں ایک میدان تھا اس میدان کے اندر مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جس کو غزوہ بدر جنگ بدر کہتے ہیں وان تم اور تم تھے کمزور کمزور اتنے تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار کافر اور پھر مسلمان بھی وہ کہ نہ ان کے پاس تلواریں ہیں نہ ان کے پاس باقی ہتھیار ہیں اتنا کمزور ہونے کے باوجود ناسارا کم اللہ اللہ نے تمہاری مدد کی فتق اللہ پر ڈرتے رہو تم اللہ سے لال تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہاری کتنی مدد کی ازت تقول للمومنین جب تو کہہ رہا تھا ایمان والوں کو الم کیا نہیں کافی تمہارے لیے یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا بے سلاسا آلاف سات تین ہزار تین آلاف جمع الف ہزار سات تین ہزار فرشتوں کے منزلین اتارے ہوئے جنگ بدر میں چونکہ مسلمان تھے بہت تھوڑے اور کافر تھے مسلمانوں سے تین گنا زیادہ اللہ تعالی نے ایک ہزار فرشتوں کو تو بالفعل فیل جنگ بدر کے اندر نازل فرمایا ایک ہزار فرشتوں کو بالفعل جنگ بدر کے اندر نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تسلی کے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو اگر فرشتے تین ہزار آ جائیں تو کافی نہیں ہوگا اور جی ضرور کافی ہوگا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کافر کو مارنے کے لیے دوڑا میں ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں تھا کہ پہلے ہی اس کافر کی گردن کٹ گئی اور وہ زمین پہ گر گیا میں نے کہا جی میں تو کافر کو مارنے کے لیے گیا وہ پہلے مارا گیا دوسرے صحابی نے کہا لا لا تش تکلم باتیں مت کرو اللہ کے فوجی آ چکے ہیں اب یہ فرشتے ان کافروں کو مار رہے ہیں فرشتے ان کافروں کو مار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ہزار فرشتے اللہ اور بھیج کر کے تمہاری مدد کریں گے منزلین اتارے ہوئے بلا ہاں کیوں نہیں ان تصبرو و ہو پھر وہی ان تصبرو و ہو اگر صبر کرو تم تقوی اختیار کرو تم و یا تو کم فور اور آئیں تمہارے پاس اس جلدی سے ایک مشرق نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے پانچ ہزار آدمی لے کے میدان بدر کے اندر آ رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر غمگین ہونے کی کیا بات ہے اگر ان کے پانچ ہزار آدمی اور آ سکتے ہیں تو میں پانچ ہزار فرشتوں کو بھیج دوں گا میرے پاس فرشتوں کی کمی تو نہیں ہے لیکن تم تقوی اختیار کرو تم صبر کرو میں پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا حدیث لمبی حدیث ہے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں چمڑے کا ایک خیمہ تھا گول خیمہ جس کو کوبا کہتے تھے اس قبی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہ صحابہ اے اللہ اگر آج تو نے اس چھوٹی جیسی جماعت کو ہلاک کر دیا لم تو بدا فل عرض بادل یوم آج کے بعد اس زمین پر خالص تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اشارہ کی یہ کیا کہ دعا بھی ہو اور ساتھ دوا بھی ہو عمل بھی ہو اور ساتھ دعا بھی ہو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی علی ربی کا اللہ کے پیغمبر آپ نے تو بڑی زاری کی بڑی فریاد کی اپنے رب کے سامنے آپ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے تسلی اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر غم نہ کرو یاتوکم من فورہم حاضا اگر وہ قرض کا لشکر پانچ ہزار کا آ جاتا ہے تو یم من اور ایک قرآت میں مصومین نشاندار ہر ایک فرشتے کے اوپر نشان لگا ہوا ہوگا کہ اس فرشتے کا یہ عہدہ ہے اس فرشتے کا یہ عہدہ ہے اس طرح موجودہ دور کے اندر فوجیوں کے عہدے ہیں نا اور ہر عہدے دار کا ایک الگ نشان ہے اسی طرح ان فرشتوں کے اوپر اللہ تعالی نے نشان لگائے ہوئے تھے اور پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں تفسیر جلالین والوں نے تفسیر میں لکھا کہ پگڑیاں زرد رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور پگڑیوں کے لڑ انہوں نے پیٹ کے پیچھے رکھے ہوئے تھے کیونکہ یہی سنت ہے پگڑی جو صحیح سنت کے مطابق باندھی جاتی ہے کہ پگڑی کا ایک لڑ کے پیچھے ہے اس طرح فرشتے مسمین نشاندار نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری